نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد نبوی کی نماز دوسری مساجد کی ہزار نماز سے افضل ہے مگر مسجد کعبہ میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے سنن نسائی حدیث نمبر چھ سو بانوے